سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں شک کرے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے ایک روایت میں ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لے نمبر انیس سو تراسی مسنط احمد